اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو کیا تم ہوش نہیں کرتے بنی اسرائیل کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت ترک خیر اور قول و عمل میں تضاد پر بہت ہی شدید وعید آئی ہے اس خصلت کی مزید برائی بیان کرنے کے لیے اللہ نے آخر میں کہا کہ کیا تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں کہ قول و عمل کے تضاد کی برائی کو محسوس کر سکو